نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا جب فجر طلوع ہوتی تو آپ کتال سے ٹھہر جاتے یہاں تک کہ سورج نکل جاتا جب سورج نکل جاتا تو آپ جہاد میں لگ جاتے پھر جب دوپہر ہوتی آپ رک جاتے یہاں تک کہ سورج ڈھل جاتا جب سورج ڈھل جاتا تو آپ اثر تک جہاد کرتے پھر ٹھہر جاتے یہاں تک کہ اثر پڑھ لیتے پھر جہاد شروع کرتے کہا جاتا تھا کہ اس وقت نصرت الہی کی ہوا چلتی ہے اور مومن اپنے مجاہدین کے لیے نماز میں دعائیں کرتے ہیں جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو بارہ یہ حدیث ضعیف ہے